الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله من تبعك على هذا الأمر قال حر وعبد قلت يا رسول الله ما الإسلام قال طيب الكلام وإطعام الطعام قلت يا رسول الله فما الإيمان؟ قال قال الصبر والسماحة أو كما عليه الصلاة والسلام محترم بھائی اور بزرگوں ایک صحابی ہیں سیدنا حضرت عمر عباس رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو سلیم سے ان کا تعلق ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں قدرتی طور پر بت پرستی سے بیزار تھا اچھا نہیں لگتا تھا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو بنایا جائے اور ان کے سامنے ڈنڈوت کیا جائے اور یہ پتھر کے بت کچھ فائدہ نقصان تو پہنچا نہیں سکتے خامخواہ ان کی عبادت کی جائے تو میرے دل میں طبعی طور پر بے اطمینانی سی رہتی تھی لیکن ماحول سارا مشرکانہ تھا سب لوگ بتوں کی تعظیم کرتے تھے پوجا کرتے تھے فلاں کرتے تھے لیکن فرماتے ہیں کہ میں ہر جگہ جا کے اپنی بات کہتا تھا کہ یہ کیا مصیبت ہے ان کے سامنے جھکے پڑے ہو یہ کیا کر لیں گے تمہارا تو ایک آدمی مجھے ملا اس نے جب میری باتیں سنی تو وہ کہنے لگا کہ جیسے تم باتیں کر رہے ہو مکہ معظمہ میں بھی ایک آدمی ہے وہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے کہ اچھا مکہ معظمہ میں کیا چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے رفت سفر باندھا اور مکہ معظمہ پہنچ گیا اور میں نے لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کی کہ بھئی یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو ایسی باتیں کرتا ہو تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہے تو لیکن لوگ ان پہ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں اس لیے وہ روپوش رہتے ہیں اکثر رات میں آتے ہیں طواف کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کا اگر تمہیں ملنا ہو تو رات میں انتظار کرو دیکھو کہتے ہیں میں تھکا ہوا تو تھا ہی میں وہیں سو گیا بیت اللہ شریف کے قریب پردوں کے پاس رات جب ہوئی تو مجھے کچھ آواز سی محسوس ہوئی کہ کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ اس کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا مننتا آپ کون ہیں یہ نبی اکرم علیہ سرات و تھے حضور نے فرمایا انا رسول اللہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں رسول ہوں تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے آپ کی تعلیمات کیا ہیں تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ یعبد اللہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے توحید خالص ہم یہ پیغام لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے اور وان تو دماغ ہماری تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کی جان کی حفاظت کی جائے خوریزی نہ کی جائے امن و امان دنیا میں قائم قتل و قتال نہ ہو وان تو الرحیم اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ رشتہ داریوں کا خیال کیا جائے رشتوں کو جوڑا جائے توڑا نہ جائے تو یہ بات سن کے مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ تو وہی بات ہے جو میں سوچ رہا تھا کہ بتوں کی پوجا پاٹ نہ ہو اللہ کی عبادت ہو اور یہ تو بڑے نیک شریف آدمی ہیں کہ امن و امان کی بات کر رہے ہیں سلا رحمی کی باتیں کر رہے ہیں بس میں نے فوراً ہاتھ پھیلا دیا اور عرض کیا کہ حضرت آپ بھی ہاتھ پھیلائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیت کرنا چاہتا ہوں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بیعت فرمایا فرماتے ہیں میں چوتھے نمبر پر اسلام لانے والا تھا اس سے پہلے تین آدمی اسلام لائے دین بالکل ابتدائی زمانے کی بات ہے اس موقع پر حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی سوالات کیے ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ من طبیعہ کا اللہ حاض العمر کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کی پیروی اس دین کے بارے میں کون کون لوگ کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا حر و اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ابھی تک دو لوگ اسلام لائے ہیں ایک حر آزاد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی صرف دو لوگ اسلام لائے اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے اوپر اسلام لانے والوں میں آزاد بھی شامل ہیں غلام بھی شامل ہیں بلا کسی فرد کی تعین کے آزاد لوگ بھی اسلام لا رہے ہیں اور جو غلام ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق عطا فرما رہے ہیں تو حضرت عمر ابن عبسہ نے سوال فرمایا کہ مل اسلام اسلام کس چیز کا نام ہے یعنی اسلام کی صفات کیا ہے کیسے پتہ چلے کہ آدمی مسلمان ہے تو حضور نے فرمایا طیب الکلامی و اطعام الطعام اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے یہ ہے گفتگو اچھی طرح کی جائے ابے طبے سے نہ گفتگو عزت اور وقار کے ساتھ اچھے الفاظ بولے جائیں زبان صاف ستھری رکھی جائے یہ مسلمان کی علامت ہے اور وہ اطعام و تعام اور لوگوں کو کھانا کھلایا جائے غریبوں کو کھلاؤ فقیروں کو کھلاؤ مہمانوں کو کھلاؤ رشتہ داروں کو کھلاؤ بغل سے کام نہ لو جو اللہ نے دیا ہے وہ پیش کرو یہ اسلام کی اہم خوبیوں میں سے ہے اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ حضرت یہ بھی بتائیے کہ ایمان کی خوبی کیا ہے تو فرمایا صبر و ایمان کا تعلق دل کی کیفیات سے ہوتا ہے اس کے جواب میں آپ فرما رہے ہیں صبر اور سماحت یعنی آدمی دلی اعتبار سے مضبوط ہو حادثات پیش آئے تو برداشت کریں معمولات پر استقامت سے کام لے جمع رہے اپنے موقف پر ہٹے نہیں لوہا لاٹ ایمان رکھے اور وہ ظرفی رکھے سماحت وہ ظرف ہو تنگ نظر نہ ہو خود غرض نہ ہو بلکہ اس کا دل وسیع ہو سینہ وسیع ہو اور بھی کئی سوال فرمائے وہ آگے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے تو حضرت عمر ابن ابشا نے عرض کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں اب میں یہیں رہ لوں آپ کے پاس میرا جی بہت لگ رہا ہے آپ کے پاس حضور نے فرمایا کہ ابھی تو تم اپنے گھر چلے جاؤ جب تمہیں خبر ملے کہ میں یہاں سے جا چکا ہوں دوسری جگہ تب مجھ سے آ کے ملنا ابھی تم چلے جاؤ اس لیے کہ یہ سختی کا زمانہ تھا مشرقین دشمن تھے بہت ممکن تھا کہ یہ اسے برداشت نہ کر پائے پریشانی میں پڑ جائیں حضرت نے فرمایا ابھی تم گھر چلے جاؤ اور انتظار کرو جب ہمارا معاملہ مضبوط ہو جائے گا پھر آ جانا کہتے ہیں کہ پھر ہم چلے گئے اپنا واپس کئی سال گزر گئے اور معلومات لیتے رہے کہ حضور کا کیا حال ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے مکہ مقدمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما لی تو پھر ہم مدینہ منورہ حاضر ہوئے ہجرت کے پانچ چھ سال بعد حضمۂ خندق بھی ہو چکا تھا اور میں نے جا کر پیغمبر علیہ السلام سے سلام کیا اور میں نے حضرت سے پوچھا پہچان لیا میں کون ہوں حضور نے دیکھا فرمایا کہ ہاں تم تو وہی ہو جو مکے میں ملے تھے کہ ہاں وہی تو پھر جب تک حضور تشریف فرما رہے مدینہ منورہ میں قیام رہا اور جب حضور کی وفات ہو گئی تو پھر ملک شام میں جا کر قیام فرمایا وہیں وفات یہ سابقین میں سے ہیں قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں اور انہوں نے جو سوالات کیے پیغمبر علیہ السلام سے وہ پوری امت کے لیے بڑے نفع بخش ہیں جو <coughs> حضور نے اس کے جوابات دیے بنیادی باتیں پوچھی بنیادی جو صفات ہیں ایمان اسلام کی اس کے بارے میں سوالات کیے اس کا کچھ حصہ کل انشاءاللہ اس کا ترجمہ پیش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين